بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل هو اللہ اللہ تو ایک ہی ہے اللہ اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے ولم یق اللہ کفوا احد اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ایک ہمسر ہے اس کے برابر ہے